چنانچہ ایک دن جب زکریہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یاہیا کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے لوگوں کے پیشوا ہوں گے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست باسوں میں ہوگا